ہشام نے قطادہ سے انہوں نے ابو صدیق سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس نے ننان میں قتل کیے پھر اس نے زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس نے ننان میں قتل کیے ہیں کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے اس نے کہا نہیں تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے قتل سے سو قتل پورے کر لیے اس نے پھر اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا تو اس نے جا کر کہا اس نے سو قتل کیے ہیں کیا اس کے لیے توبہ کا امکان ہے اس عالم نے کہا کہ ہاں اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے تم فلاں فلاں سرزمین پر چلے جاؤ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اپنی سرزمین پر واپس نہ آؤ یہ بری باتوں سے بھری ہوئی سرزمین ہے وہ چل پڑا یہاں تک کہ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو اسے موت نے آ لیا اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تو ایک فرشتہ آدمی کے روح میں ان کے پاس آیا انہوں نے اسے اپنے درمیان سالس مقرر کر لیا اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیان فاصلہ ماپ لو وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہو تو وہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہوگا انہوں نے مسافت کو ماپا تو اسے اس زمین کے قریب تر پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا قطادہ نے کہا حسن بصری نے کہا اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جب اسے موت نے آ لیا تھا تو اس نے اپنے سینے سے گھسیٹ کر خود کو گناہوں بھری زمین سے دور کر لیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار آٹھ